الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا يهدي الله فلا فلا مذل له له يذلل هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده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 لا لا لا إيمان لمن لمن أمانة له له ولا دين عهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم ومن كذب على وكذب بالصدق جاءه أليس في جهنم ممسل للكافرين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 أليس الله بكاف عبده ويخلفونك بالذين من دونه ومن ادے سرو بکاسی نگر وی فل سو ن پیلین دودھ ومل سنا وملہ سنا ادی سرواحی پا رب لي لي صدري ويسر واحلل من لساني قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب امری بك من پولی الشياطين ربی بك رب نداشیاتی يحذرون اللہ رب العزت والجلال کی حمد و ثنا مدح و ستائش جیسے اس کی عزت و عظمت اور جاہ و جلال کے شیان شاہ سلاط و سلام سید و سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا سلاط سلام کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا فمن اظلم ممن بالصدق تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ رب العزت کے نام پر جھوٹ بولا وکل بالصدق خود جھوٹ بولا اور جو سچ اور حق اللہ کی طرف سے آیا اسے جھوٹا گا ارے سفی جہنم مسل کافی کیا کافروں کا ٹھکانا جہنم ہی مناسب نہیں ولدی جا بشد وسد سب اور وہ شخص جو سچ لے کر آیا حق لے کر آیا اور وہ شخص جس نے اس سچ کی تصدیق کی اسے سچ مان لیا حق مان لیا الا حمل ہر یہ لوگ ہیں جو دراصل اور حقیقت پرہیزگار اور متقی اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لینے والے لہما شاہدر عند زال کا جزاء المحسنین ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو یہ چاہیں گاڑی کا جزا المحسنین محسنین کی جزا نیکوکاروں کی جزا یہی ہے کفر اللہ عنہم علیہ عامر ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق اس لیے دی اور ان کو متقی اس لیے بنایا تاکہ ان کی غلطیاں ان کی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ ان کا کفارہ بنا دے ان کو پردہ ڈال دے انہیں ان سے دور کر دے وید ہوں مجرا ہوں ویسن لگی کانوں یا ملوں اور جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں ان کے عملوں کی انتہائی خوبصورت جزا ان کو عطا فرمائے علیہ صلاح بکاسن اجدہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے وہ خبر خون قبل دونوں ہی اور یہ شیاطین اور کفار لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اللہ کے علاوہ جو باطل معبود ہیں ان سے ڈراتے ہیں ببئی اللہ منہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا اللہ من مدل اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے علیہ صلی اللہ عزیز انتقال کیا اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے نافذ کرنے پر غالب نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر قادر نہیں ہے حضرات گرامی سیدنا ادب کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصاً اور صحابہ کرام کی عموماً باتیں ہو رہی تھیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر کرم یہ کیا کہ انہیں کتاب ہدایت قرآن حکیم نصیب فرمائی اور ہمیشہ سے پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وہی سے نوازا جس کے ذریعے انہیں زندگی گزارنے کے اصول و قواعد بتائے نظام دیا دستور دیا فائدہ اور ضابطہ دیا یہ اس کی بڑی مہربانی ہے اور اس میں استاد اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ان کتابوں کے ساتھ ان صحیفوں کے ساتھ اس وحی کے ساتھ اور اس پرانے حکیم کے ساتھ ہم بھی آئے فرمائے جن کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی اس وحی کا بہترین نمونت کہ اس وحی پر اس طریقے سے عمل کرنا ہے اور اس وحی کو اس طریقے سے سمجھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مزید کرم ہے اور اس پر مستض اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کو اصحاب اور حواری عطا کی جو اپنے اپنے نبی کے دین پر عمل کر کے ایک سال معاشرہ کا نمونہ پیش کرتے تھے ایک جماعت ایسی تیار ہوتی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اللہ حکم الحاکمین زمین پر کس قسم کے لوگ جاتا ہے قرآن حکیم آیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا نبی باغ علیہ السلاط اسلام میں تشریف لانا تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن کریم کا انتخاب فرمایا اور قرآن کریم اور نبی علیہ السلاط اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کا انتخاب کیا کہ قرآن پڑھنے کے لیے یہ امت موضوع ترین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑھنے کے لیے انسانوں کا یہ گرو سب سے زیادہ موجود کتاب بھی سب سے عظیم الشان نبی بھی سب سے عظیم الشان اور امت بھی سب سے عظیم الشان اور پھر جو نمونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندے چنے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ علیہ السلاط اسلام کے سکھائے ہوئے طریقہ ہے زندگی کو اپنا کر نمونہ پیش کریں گے وہ بھی ایسے منتخب فرمائے جن کی مثال نہ اس سے پہلے کبھی اور بعد میں کبھی آنے والے ہی آخری امت اور پھر وہ بھی درجہ بدرجہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے کے سارے چنی ہوئی جماعت ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی کی صحبت کے لیے اپنے نبی کی مدد کے لیے اپنے نبی کے ساتھ تعاون کے لیے اپنے نبی کا دین نشر کرنے کے لیے سارے کے سارے قرآن مزید بھرا پڑا ہے ان کے تجکی اور ان کی صفائی سے اور ان کی مد و ستائش سے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کی اور مجموعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ میں نہیں رضی اللہ عنہم علوم عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو سب کی صفائی دے دی سب پر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا پھر اس کے بعد فرمایا دو تقسیمیں کر دی سابقون الاولون من المہاجرین والانصار ایک سابقون الاولون ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان تھے جب دور دور تک کہیں اسلام کی جیت کے اسباب نظر نہیں آ رہے تھے اسلام کے گھرنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے معلوم نہیں ہے کل کیا نتیجہ نکلنے والا ہے مسلمان غالب ہوتے ہیں یا مغلوب ہوتے ہیں ساری دنیا ایک طرف ہے مٹھی بھر مسلمان ایک طرف ہے جس شخص کی نظر ظاہری اسباب پر ہو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ اسلام کا بھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ مشرق و مغرب کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا جہاں اسلام میں کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں اس وقت جن لوگوں نے صرف اور صرف اللہ رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ان کا مقابلہ کون کرتا اسی لیے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بدزنی نہ کرو میرے اصحاب کے بارے میں زبان نہ کھولو میرے اصحاب کے بارے میں کوئی بد گوئی نہ کرو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ تم میں سے کوئی بہت پہاڑ کی طرح کر بہت پہاڑ کی طرح کوئی اللہ کے راستے میں صدقہ کرے ان کے مٹھی بھر صدقے کو نہیں پہنچ ان میں سے کسی نے ایک پاؤ اللہ کے راستے میں دیا ہو آدھا پاؤ کسی نے اللہ کے راستے میں دیا ہو تمہارا پہاڑ کی طرح کیا ہوا صدقہ ان کے برابر نہیں سبق در ہمارا اسی درہم ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن میں ایک لاکھ دن سے آگے بگڑ جاتا ہے یہ دینے والے کی نیت کا مسئلہ ہے اس کے ایمان کا مسئلہ ہے اس کے یقین کا مسئلہ ہے اس کے سلیقے کا مسئلہ ہے اس کی کمائی کا مسئلہ ہے اس کی جمع پونجی کا مسئلہ ہے کہ اس نے کیا رکھا اور کیا لیا کرا سے رب بلو اور پھر فرمایا وہ لوگ پھر وہ لوگ جنہوں نے بحث رضوان کی صلاح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ افواہ پھیل گئی اہل مکہ نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے اللہ اکبر بڑا قیمتی خون ہے حضرت عثمان رسول اللہ کے سارے محبوب کا خون اتنا ہی قیمتی سارے علیہ وسلم کے صحابہ کا خون اتنا ہی قیمتی ہے اس خون کا کترا زمین پہ گرا تو زمین فساد سے بھر گئی ہے آج تک وہ فساد ختم نہیں ہو رہا اور تمام اہل ایمان کا خون اتنا ہی قیمتی ہے جب خون بہتا ہے تو فساد ہوتا ہے اور پھر اس فساد کا کوئی علاج نہیں ہے مگر ان کا خون اللہ تعالیٰ کی بڑی اہمیت اور بڑی قیمت رکھتا ہے حضرت عثمان کے بارے میں افواہ ہے بھی جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیر جان ہوتے تو ضرورت نہیں تھی اس تکلف کی لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کو حقائق کا علم نہیں نبی علیہ السلاط اسلام نے فرمایا کہ سارے بیت کرو یہ موت کی بیعت تھی موت کی بیعت تھی یہ عثمان کا خون رائے گا نہیں جا سکتا یہ بات کرو کہ جان دے دیں گے عثمان کا بدلا دیے بغیر واپس ہو جائے اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نشانیاں دکھائی وہاں کمال پینے کے لیے پانی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے چشمے بہا دیے سب نے پیا نہایا جانوروں کو پلایا پانی ختم ہی نہیں اور ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا تفصیلات کسی وقت گزر رضی اللہ میں نہیں لے جی بھائی جرم مزافی تک نہیں سو ہم قریب اللہ ان سے راضی ہو گیا درخت کے نیچے تیرے ہاتھ میں بیٹھ کر رہے ہیں جیتے جی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کی خوشخبری ملتی اور یہ وہ خوشخبری ہے یہ وہ خوشخبری ہے جو آخری اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اہل جنت پر ان کو دنیا میں مل گیا آپ نے یہ حدیث بارہ سنی ہوگی کہ قیامت کے دن چل تمام اہل جنت اپنے اپنے ٹھکانوں کو پہنچ کر مطمئن اور پرسکون ہو جائیں گے تب اللہ کے پورے جتن کو آواز دیں گے اور پوچھیں گے کچھ چاہیے کہیں گے اللہ تم نے سب کچھ دے دیا ہے ہمارے چہرے سفید کر دیے ہمیں عزتیں مشکل ہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پھر پوچھا جائے گا پھر پوچھا جائے گا پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میری طرف سے تمہیں خوشخبری ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے تم پہ راضی ہو گیا ہوں کبھی ناراض راضی اور یہ تفصیل ہے ہمارا دینا مزید ہمارے پاس اہل اہل ایمان کو دینے کے لیے اور بھی بڑا کچھ یہ اللہ کی رضامندی کی خوشخبری اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضامندی حاصل ہو گئی اب ناراضگی کا خطرہ نہیں تھا یہ آخری نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اہل جنت کے لیے وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے جیتے جی دنیا کے اندر یہ نعمت مل گئی اور قرآن کے ذریعے قرآن کے اندر لکھ دیا اللہ مطلب رضی اللہ ہو تحت شجر ہے نبی جب یہ تیرے ساتھی تیرے ہاتھ پر بیٹھ کر رہے تھے درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے اللہ راضی ہو گیا ہے پہلی میں معافی قلوبہم اللہ اکبر ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا عالم جب اللہ کے لیے کہا جائے تو اس کا معنی علم نہیں ہوتا اللہ تو ہمیں ہر چیز کا عالم ہے ماسالما پور اس کا معنی ظاہر کرنا ہوتا ہے معافی معافی قلوبہم جو ان کے دلوں کے اندر ایمان کی قوت تھی یقین تھا اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ تھا صداکاری کا جذبہ تھا اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر کر دیا فنزل السکینت علیہم اور ان کو سکینت نازل کر دی ان کے دل مطمئن ہو گئے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو گئے ان کے یقین ہو گیا کہ ہم جیتنے والے ہیں ان کو سمجھ آ گئی کہ اسلام کبھی ہارنے والا نہیں ہے انسان کبھی اسلام کبھی مغلوب ہونے والا نہیں ہے غالب آنے والا فتح قریبا اور اس سے بڑی بات کہ ان کو خوشخبری دے دی نہ فتح نالا کا فتح ان فتح نالا کا فتح مبینہ ہم نے تمہارے لیے فتح کی خوشخبری دے دی ہے یہ مکہ جس سے تمہیں انہوں نے نکال دیا تھا جلدی وقت آئے گا تم دوبارہ اس مکے کے اندر داخل کرو بہت بڑی خوشخبری تھی بظاہر یہ شکست نظر آ رہی تھی لیکن قرآن نے اس کو فتح کہا وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے کتنے پختہ ایمان والے ہوں گے کس قدر مخلص ہوں گے جو زمینی حقائق سے آنکھیں بند کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی خبر پر یقین کر رہے ہیں یہی اصلی ایمان ہے کہ انسان زمینی حقائق کو کوئی حیثیت نہ دے آسمانی حقائق کو حیثیت آسمانی حقائق ایسے چیز اور وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو سب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں جب امام الانبیاء علیہ صلاحت والسلام مکے کی گلیوں میں پھرنے کی بھی نہیں چھپے ہوئے ہیں کسی گھر کے اس وقت جنہوں نے یقین کیا ان کے کیا کہتے ہیں اس وقت جنہوں نے امام الانبیاء پر یقین کیا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے بلا سر زمین پر غالب آنے والے ہیں ہر بعظم ان کے زیر نگی آنے والے ہیں ساری دنیا کا ان کی حکمرانی ہونے والی ہے اللہ کا کرنا دنیا کے اندر اونچا ہونے والا ہے کفر کا کرنا دنیا کے اندر نیچا ہونے والا ہے جن لوگوں نے اس وقت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کیا ان سے بڑھ کر تصدیق کرنے والا سچا کون اور میں سب سے پہلے صدیق رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالی سات لوگ سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے سات صحابہ سات لوگ جنہوں نے اسلام کا سب سے پہلے اظہار کیا پہلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوسرے وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ تیسرے بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ اور چوتھی ان کی بات سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور پانچویں سہیب رومی ہیں رضی اللہ تعالی اور چھٹے حضرت بلال ہیں رضی اللہ تعالی اور ساتویں حضرت مقداد بن اسود ہیں رضی اللہ تعالیٰ لوگ جو چاہے کہانیاں یہ سات لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا اظہار کیا اسلام کو اور بھی لوگ لائے ہوں گے اسلام لانا اور بات ہے اسلام کا اظہار کرنا اور بات ہے گلیوں کے اندر آواز دینا کہ ہم مسلمان ہو گئے جو کرنا کسی نے کر لے یہ اور بات ہے اسلام لانا اور بات ہے صحیح روایات کے اندر مستند روایات کے اندر ہے کہ سات لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا اظہار کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا جو حق ان چھ لوگوں نے ادا کیا وہ کوئی اور نہیں ادا کر سکتے اللہ تعالیٰ صاحب اللہ من قید اللہ جہنم جہن سکیے دو گروہ بتائیے ایک وہ ہے جو دو جرم کرتے ہیں ایک اللہ کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے نام پہ جھوٹ بولنے کا مطلب صرف کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اللہ نے کسی کو مختار نہیں بنایا کسی اور کو مختار سمجھ ہیں اللہ کے نام پہ جھوٹ اللہ نے کسی وقت کو پوچھنے کا حکم نہیں دیا بتوں کو پوچھتے ہیں یہ اللہ کے نام پر جھوٹ ہے اللہ نے کسی درخت کو مقدس قرار نہیں دیا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی یہ اللہ کے نام پہ درختوں کو سجدے کرتے ہیں یہ اللہ پہ جھوٹ اللہ کے نام پہ جو بڑیا پوجتے ہیں یہ اللہ کے نام پہ جھوٹ ہے صرف کی تمام صورتیں اللہ رب العزت کے نام پہ جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو پوجنے کا حکم بھی نہیں دیا کہیں اشارہ تک بھی نہیں اسے تو دو ٹوک الفاظ میں کہا علیہ صلاح سے ادا ہوں لوگوں چلند کر کے پوچھا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اور یہ کوئی صرف لفظ نہیں ہے اس کے پیچھے ہزاروں کہانیاں ہیں ہزاروں واقعات ہیں ہزاروں حقائق ہیں ساری دنیا جا کے ایک بندے کو نابود کرنا چاہتی ہے اللہ بتانا چاہتا ہے وہ بچ جاتا ہے دنیا کو چیز ان میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر فرست ہے تمام اہل مکہ نبی صاحب اسلام کو ختم کرنے کے تلے ہوئے اللہ تعالیٰ بچانا چاہ رہا ہے تو آخر میں اللہ آ رہی صلاح ہوئی کافی آپ کا ہوں کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہو گیا کیا کر رہی ہے ابو ابو جہل نے کیا کر دیا اتبا نے کیا کر دیا شہبا نے کیا الرسول لیا اس نے خبر دے دی تھی اور حکم دے دیا تھا بندے نا لیکن دیکھ جو ہم نے تجھے حکم دیا ہے جو تیری طرف ہم نے نازل کیا اسے لوگوں تک پہنچا دو ہو یا سے میرے اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بچائے گا اس نے بچا کے دکھا دیا جب تمام اہل مکہ اکٹھے ہو گئے تمام اہل عرب اکٹھے ہو گئے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تو اس وقت بھی انہوں نے کیا بگاڑ لیا ان ناطق حکومہ ایمان البکل حسب اللہ ان کو ڈرانے کے لیے کہا گیا کہ سارے عرب قبائل اکٹھے ہو گئے ہیں مسلمانوں کو نابود کرنے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اس کا نتیجہ کیا نکلا اللہ اکبر ام ایمان اللہ ان کا ایمان بڑھ گیا بجائے خوف کھانے کے اور زیادہ خوش ہو گئے بجائے ڈرنے کے اور شیر ہو گئے ایمان میں کمی آنے کے بجائے ان کا ایمان بڑھ گیا ہمیں ہم منتھا نہ تبدیل کچھ نے اللہ کے راستے میں جانے قربان کر دی اور کچھ جان قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد غداری کی ہو وفائی ایک بھی ایسا لکت رضی اللہ عنہ نہیں دیجیے بھائی فتحا قریب اللہ اکتبار اور پھر ان میں سے اصحاب بدر ہے ان میں سے اصحاب بدر ہے اور اصحاب بدر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکبر کسی بدری کو کچھ نہیں کہنے دیتے سبھی حساب کوئی بڑی سے بڑی غلطی بھی ہو جاتی تھی پھر بھی کہتے تھے یہ بدری ہے اس کو کچھ نہ کرو نہ اللہ جتنے ہسال بدر پر جھانک کے دیکھا سنا میں نے ان کو سب کچھ معاف کر دیا اصحاب بدر کو اللہ نے سب کچھ معاف کیا ان میں سے کوئی غلطی کرتا تھا تو وہ بھی اس کی پہلے ہی معاف ہوئی پھر اس کے بعد ان میں سے چنے ہوئے و بشرا جن کو دنیا کے اندر خبر دے دی کہ تم جنتی ہے ہر ایک کو نام لے لے کے کہا گیا ابکر کو کیا پھر عمر پھر جننا عثمان سر جننا علی سے نام لے لے کے کہا گیا کہ تو جنتی ہے تو بھی جنتی ہے تو بھی جنتی ہے قربان جائیں لوگوں کو کس خبر ملنے کے باوجود کہ جنتی ہے پھر بھی نیکی میں عبادت میں صدقے میں جان قربان کرنے میں مال قربان کرنے میں سب سے آگے رہتے ایک دن میں سے ایسا نہیں جو بے فکر ہو گیا اب جنت کی خبر تو مل گئی ہے آپ کیا ضرورت ہے پرواہ کریں گے ہم تو دو نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ جنت ہماری مٹھی میں آ گئی ہے جس کو چاہیں گے دیں گے لیکن ان میں سے ایک بھی نہیں ہے جس کی سیت اور جس کے کردار کے اندر ذرا بھر تبدیلی آئی ہو بڑھتے ہی گئے نیکی میں بڑھتے ہی اور اشرا ابشرا میں سے پھر چنے ہوئے چار ہیں عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوش نصیب ہے اور ان چاروں میں سے پھر سب ان کے مقام پر بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی اس شخص نے اپنے دل سے انبیاء کی ایسی تصدیق کی جس کی مثال کہیں نہیں ملتی زبان سے ایسی تصدیقیں کی جس کی مثال نہیں ملتی کہیں امن سے ایسی تصدیقیں کی جس کی کہیں مثال نہیں ملتی ماں سے ایسی تصدیق کی جس کی کہیں مثال نہیں ملتی جان سے ایسی تصدیق کی جس کی کہیں مثال نہیں ملتی یہ آئے ہمیں کی صدیق کے بارے میں نازر نہیں ہوئی تمام صحابہ کے بارے میں ہے لیکن مفسرین کی اکثریت اس کا مسال ان کے اتنا بنتے ہیں کہ مفسرین کو غلطی لگی کہ شاید ان کے صدیق کے بارے میں نازر ہوئی ہے وہ لگی جاس کے بھی ادائی کا ہوں زندگی میں واقعات اتنے ہیں رسول اللہ کی تصدیق ہے کہ شک کا شائبہ تک نہیں ہے مشرقی نے مکہ دوڑے دوڑے آئے اور بکر پکڑ لیا بعد میں مطابق ابو جہل نے بکر کے پاس آ کے کہا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات ہی رات رات ہی رات شام گیا فلسطین گیا بیت المقدس گیا وہاں نمازیں پڑھی پھر پہلے آسمان دوسرے تیسرے چوتھے آسمان کی چہرے کی جنت دوسرے دیکھی سارا کچھ رات کو کر کے آیا ہوں ایسے شخص کے بارے میں کیا کیا ان کا خیال ہوگا یہ کہے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا انہوں نے کہا رہا پہلے بتاؤ کون کہتا ہے کہنے لگا تیرا ساتھی محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ کہتا ہے تو پھر سچ وہ کہتا ہے تو سچ اس نے اس سے بڑی خبر دی تھی اس وقت بھی ہم نے شک نہیں کیا اس کے بعد صبح شام آسمان سے خبریں آتی ہیں یہ بات تو اس سے بہت چھوٹی نبوت و رسالت کا مقام تو اس سے بہت اونچا ہے جب اس نے نبوت اور رسالت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں کیا اس نے اعلان کیا تو ہم نے ذرا بھر تو نہیں کیا اس کو ماننے میں یہ تو بہت معمولی سی بات ہے یہ ایک جزوی واقعہ ہے نبوت رسالت کا اس کی تفریح کیسے اللہ ولدی جا ہو سب دفعہ نبی احساس اسلام نے ایک دن یہ بھی فرمایا بہت کچھ فرمایا ایک دن یہ بھی فرمایا اللہ جان ابا بکرین اللہ جان ابا بکرین مائی ایسی درجتی یوم القیامت اے اللہ بکر کو میرے ساتھ جنت میں میرے مقام کے ساتھ ابو بکر کا مقام قدستجیب الگ نبی اسلام کو وہی کر کے بتا دیا کہ تیری یہ دعا اللہ نے قبول کر لی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ ایسی تصدیق ایسی تصدیق کا انسان حیران رہ جاتا ہے یوں لگتا ہے جیسے ایک ہی جگہ سے زبان بنی ہوئی ہے جو امام الانبیاء کہتے ہیں وہی ابو کی صدیق کہتے رضی اللہ تعالی شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن طیب فرماتے ہیں کہ پورا زور لگا کے کھنگال کے پوری سیٹ پڑنے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زندگی میں ایک بار جو اوپر کے نبی صاحب شام کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں اختلاف رائے بھی نہیں اختلاف کرنا تو دور کی بات ہے اختلاف رائے بھی نہیں اپنی شخصیت تحریر کی اسی لیے تو خوشخبریاں خود شبری مان معلوم نفانی مان ابھی بکرن اللہ اکبر ایسا سے بھی بروی ہے ایسا حرارا سے بھی بروی ہے نبی صاحب نے بار بار یہ بات کہی نفانی مان ماں نفانی ابھی بکرن بغرت ما نفعنی مال احد کما نفعنی مال ابی بکر جس طرح مجھے فائدہ ابکر کے مال نے دیا ہے اتنا کسی اور کے مال نے مجھے فائدہ نہیں ایک دن بکر کے سامنے یہ بات کہہ دی ما نفعنی مال ما نفعنی مال ابی بکر جتنا فائدہ مجھے بکر کے مال نے دیا اتنا فائدہ مجھے کسی کے مال نے نہیں اور بکر سے دی خوشی سے رونے لگے اور فرمانے لگے مال اللہ مال و مالی اللہ لکھا یا نبی اللہ اللہ کے نبی میں اور میرا مال آپ ہی کے تو ہے میرا مال ہے میرا تو کچھ بھی نہیں جو میرا ہے وہ تیرا ہے جو میرا ہے وہ تیرا ہے میں تو الگ نہیں ہے میرا سب کچھ تیرا ہے نبی صاحب اسلام نے ایک دن یہ بھی کہا اور تمہارے محبت سے کہا رہی میں کر رہا ہوں صدیق اللہ تیرے حال پہ رحم فرمائے اللہ جس پر رحمتیں نازل کرے تو ایسا پیارا دوست ہے ایسا بہترین ساتھی ہے دنیا نے مجھے جھوٹا کہا تو نے مجھے سچا کہا دنیا نے مجھے بے جاند وگا چھوڑ دیا تو نے میرے ساتھ دوستی اور محبت کا رشتہ نبھایا دنیا نے میرا کفر کیا تو نے مجھ پر ایمان قبول کیا اور میں جب وحشت محسوس کرتا اکیلا پن محسوس کرتا تو میرا انیس اور محبوب تو ہوتا تھا رضی اللہ تعالی سانی اپنے دھو ما فارپور صاحب ہی قرآن میں کس صدیق رونے لگے اللہ کے حبیب ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں یہ ہماری تلاش میں نکلے ہوئے ہیں فرمانے لگے امام الانبیاء نے فرمایا ڈر رہے ہو فرمایا نہیں اپنی جان پہ نہیں ڈر رہا اپنے حبیب کی جان پہ ڈر رہا مجھے اپنی فکر نہیں ہے آپ کی فکر ما ظنك يا ابا بكر ما ظنك باثنين ثالثهم الله اے ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو تیرا خیال ہے ہم دونوں ہیں ہم دونوں نہیں ہیں تیسرا بھی ہمارے ساتھ ہے اس لیے خوف کی کوئی ضرورت نہیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں پریشان کی کوئی ضرورت نہیں بکر صدیق کے بارے میں اشارہ بھی کرتا تھا کوئی اشارہ بھی کرتا تھا تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو غصہ کر جاتا تھا آج اگر امام الانبیاء کو پتا چلے گا کو برا بنا کہا جا رہا ہے تو کیا گزرے گی آپ لیکن ساری کے ساتھ تھوڑی گڑبڑ کچھ ناراضگی اور وہ کسی دیکھ نے جا کے ان سے معافی مانگی اس نے کہا میں نہیں معاف کر بات آئی گئی تھی صاحب کو پتا چل گیا کہ وہ معذرت کی ہے انصاری نے قبول نہیں شام کو انصاری آیا نبی صاحب میں آ کے بیٹھا ہے نبی صاحب نے منہ دوسری طرف پھیر وہ اس کے سامنے جا کے بیٹھا نبی بات نے منہ دوسری طرف پھیر وہ کے سامنے بیٹھا اس میں نبی صاحب نے منہ پھر تیسری طرف پھیر اس تو زمین تنگ ہو گئی کہنے لگا اللہ کے حدیث لگتا ہے مجھ سے جو خطا ہوئی ہے جو آپ ناراض ہو رہے ہیں میں دل جاتا ہوں آپ منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں میں ایک زمین کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتا آپ کی ناراضگی کے موجودگی میرے سے تو مرنا بہتر ہے ناراض ہو جائے اللہ اکبر نئی بات نے فرمایا مجھے پتا چلا ہے کہ اوبکر نے تو اسے تم نے عبادت قبول نہیں پھر اب پاک نے فرمایا وہ شخص ہے اوبکر وہ شخص ہے ساری دنیا نے مجھے جھوٹا کہا تھا اس نے مجھے سچا کہا ساری دنیا نے میرا کوہر کیا تھا یہ ایمان لایا ساری دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا اس نے میرا ساتھ لایا اسے سارا کچھ میرے نام پہ قربان کر دیا مجھے دے دیا سارا کچھ کیا تم مجھے اور میرے ساتھی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو مجھے اور میرے ساتھی مجھے اور میرے ساتھی اللہ اکبر تین بار آپ نے فرمایا کیا تم مجھے اور میرے ساتھی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں باقی کر لو جو کرنا آپ سے لڑا لڑا کرو ہم دونوں کو بھی چھوڑ دیا مجھے اور بکر کو کچھ نہ کہا مجھے اور بکر کو کچھ نہ کہو اللہ اکبر فصاحب کے ساتھ ہم بات یہ لاؤ تم تو متفق خلیل اندر تخت ادا بکر خلیلا ولا کن صاحب خلیل الرحمان ولا کن ابو بکر اسلامی ہو مبد ہو بخار فرمایا کہ اگر میں نے دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا اپنا آخری درجے کا دوست بنانا ہوتا مقام خلت کسی کو دینا ہوتا تو بکر صدیق کو دیتا لیکن تمہارا ساتھی اللہ کا خلیل ہے دنیا میں میرا کوئی خلیل نہیں اسلام کی محبت ہے لیکن خلیل کوئی نہیں ہے محمد کریم کا خلیل صرف اللہ برس سے چلا آپ کی محبت صرف اللہ کے لیے خاص ہے ہمارا فرض بنتا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنائے تھے زندگی گزارنے کے نمونے ہیں پرانے قریب آیا نے اس کی تعلیم دی صحابہ کرام نے اس کا نمونہ عمل پیش کیا فکری نمونہ بھی پیش کیا علمی نمونہ بھی پیش کیا عملی نمونہ بھی پیش کیا وہ انسان جو قرآن چاہتا ہے وہ انسان جو قرآن چاہتا ہے اس میں نمونے کا انسان کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی اگر اہل ایمان کی زبانیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کچھ اور کہے تو ان سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صحابہ اکرام کی محبت سے بھر دے رسول اللہ کی محبت سے بھر دے اللہ اس کے رسول پر خالص ایمان اور یقین کی توفیق کا فرمائے فمنا توفیق اللہ بلّہ علیہ الحمد الحمد لله لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا يهده الله الله فلا فلا مذل له له يذلل هادي وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدعي الساعة إن الله وملائكته على على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل محمد وعلى آل محمد كما كما صليت على على على إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم وعلى وعلى وعلى آل آل آل إنك إنك حميد حميد مجيد مجيد اللهم بارك محمد محمد باركت محمدین سارے کا پان قرآن اور اسلام کا سب سے اہم ترین مقصد اور مصروف ہے اور ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ سادے معاشرہ اچھا اور خوشگوار معاشرہ ہم سب کی ضرورت ہے ہر شخص چیختا ہے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے معاشرے میں وہ ہو رہا ہے اور ہر شخص تلاش کر رہا ہے کوئی بندہ مل جائے جس کے پاس بیٹھ کر اس سے ایمان کی کیفیت بہتر ہوگی تو اگر کوئی کہیں سے کچھ نہ ملے تو بہترین طریقہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی جائے صحابہ اکرام کے احوال پڑھے جائیں سنے جائیں صحابہ کی زندگیاں بڑھی جائیں انسان کچھ وقت کے لیے سلاشے سے نکل کر سواستے میں چلا جائے جن کے پاس بیٹھے گا اسی طرح کا رنگ اختیار کرے گا جن کی سمجھ میں رہے گا اسی طرح کا ہونے کی کوشش کرے گا نبی پاک کے جو جتنا زیادہ قریب ہوا اتنا ہی اس کا مقام بلند ہوا اتنی ہی اس کی سیرت سمری اور سلجھی بالکل ہمارے لیے یہی راستہ ہے جتنی زیادہ سیرت پڑھیں گے سیرت سنیں گے سیرت سیکھیں گے سیرت کا مطالعہ کریں گے صحابہ اکرام کے احوال پڑھیں گے ان کی زندگیاں پڑھیں گے ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے جسمانی طور پر تو ساتھ نہیں رہ سکتے فکری طور پر علمی طور پر تو ساتھ رہ سکتے ہیں تو وہ افکار ان کے ان کے آدھار ان کی سوچیں ان کا کردار ان کی سیت ہم پہ اثر انداز ہوگی انسان کی زندگی بدل جائے اس لیے یہ شکوا کرنے کی بجائے کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے دنیا میں وہ ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہوتا رہا ہے کیوں نہ ہم ان کے ساتھ وقت گزاریں تاکہ ہماری سیت اور ہمارا کردار سنورے ہمارے افکار ہماری سوچیں بدلیں اور سمجھیں اللہ تعالیٰ کو عطا کتا فرمانے والا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولی فولی ن لین سب پل ایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك ولن رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رہیم رحيم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من القذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخف الصدور اللهم تهر قلوبنا من النفاق وعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخف الصدور ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعزتك من أن نغتال من تحتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن ومن خلفنا وعن وعن أيماننا شمائلنا فوقنا ونعوذ بعزتك من من أن نغتال تحتنا وطن مطلب عزیز کی سلامتی اور خیر اور بہبودی کے لیے بھی خلوص سے دل سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو محفوظ رکھے شر سے فتنے سے بچائے مسائل سے نکالے اور تباہ ہمیں بھی مصیبتوں سے نکالے ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحمل عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد الكون اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد الكون کچھ لوگوں نے بیماروں کی شفا کے لیے درخواست کی ہے ایک صاحب نے خاص طور پر آپ سب سے گزارش کی ہے کہ ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو سب کو شفا عطا کرنا اللہ مشفینہ بھی شفا کا بدابینا اللہ مشفینہ وسی مردانا و مرض المسلمین اذهب الباس رب الناس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نعوذ من من وبمعافاتك عقوبتك وبك منك لا نحصي عليك أنت كما أثنيت اللہ مین کمی سکتی کمیفتی کمی بتکی سنا نئی ہنت کسی نجی نی نتا اللہ مشین بھی شیفا کل مشین بھی شیفا ک اللهم اغلق بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا شروع وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت جی الرحيم